اکی نومبر دو ہزار نو گرو جی، ہفتہ الرحیم صفحہ نمبر دو سو چھیالیس چالیس اور چھ چھیالیس آٹھویں لائن سورت الانفال کا پہلا رکو آیت نمبر تین اور چار من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی میرا شیطان الرجیم مزدور شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رہنے والا ہے اس سے پہلے یہ بات اشار فرمائی گئی تھی کہ غزوہ بدر کے بعد کہ جب اللہ تعالی نے غزوہ بدر میں کامیابی عطا فرما دی غزوہ بدر مکمل ہو گیا تو اس کے مالک غنیمت کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا ہو کہ اس کی تقسیم کس طرح سے ہو کہ وہی جو ایامی جاہلیت میں ضابطہ تھا کہ جو جس کے ہاتھ سے قتل ہوا اس کے مال کا مالک وہی بن جائے یا پھر اور ضابطہ ہے ہے کہ جو لوگ براہ راست شریک ہوئے ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا ہے مال غنیمت وہ لیں گے یا جو پیچھے معاملت میں تھے وہ لیں گے یا جو نبی علیہ السلاط وسلام کی محافظت میں تھے نبی اسلاد وسلم کی حفاظت پہ جن کی ذمہ داری تھی یا وہ لیں گے تو یہی طے ہوا کہ بجائے اس کے کہ آپس میں الجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں اس سے دو باتیں بڑی واضح ہوئی ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی مرضی پہ چلنے کی بجائے نبی علیہ سعد اسلام سے پوچھ کر چلتے ایک بات یہ معلوم ہو گئی بہت واضح دوسری بات یہ کہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی اس لیے ضروری ہے کہ ان کی بات اپنی بات نہیں نبی علیہ السلاط السلام کی بتائی ہوئی بات پہ انہوں نے عمل کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معیار ہونے کا نمونہ ہونے کا اشارہ بھی فرما دیا اور ان کا طریقہ بھی بیان فرما دیا جو سبب ہے ان کے واجب الاتباع ہونے کا تو بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی خامی بیان کی جا رہی ہے لیکن در حقیقت ان کی خامی بیان نہیں ہو رہی یہ ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے تھے پوچھ کے چلتے تھے کہ جو بات پیدا ہو گئی اخلاق قرت پیدا ہو گئی تو اس میں بھی منمانی کاروائی نہیں کی کسی نے کہ نبی علیہ السلاط اسلام سے رجوع کیا اور دوسری بات جو معلوم ہو گئی کہ ان کی عظمت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی اتباع بھی کرنا ہے اس لیے کہ ان کا جو عمل ہے وہ اپنی مرضی کا نہیں نبی علیہ السلاط والسلام کی تعلیمات کا حاصل ہے اور نبی علیہ و والسلام سے پوچھ کرو چلے اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو جواب دیا ہے ایک بنیادی اصلاح فرما دی بنیادی اصلاح یہ فرما دی کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ جو جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوا ہے یہ ہمارا حق ہے بلکہ تمہارا حق تو یہی ہے کہ اللہ تمہیں آخرت کی نعمت عطا فرما دیں تمہیں جنت عطا فرما دیں اس لیے کہ اگر مال مقصود ہوتا تو شہید کو تو مال نہیں ملتا شہید کو کیا ملا کہ جو مال غنیمت ہے وہ تو تقسیم ہوگا ان لوگوں میں جو جہاد کے بعد زندہ رہے جو جہاد میں شہید ہو گئے ان کو تو مال نہیں ملا یہ تو ہم ہیں کہ جو اکسانے کے لیے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے ہیں یہ ہیں وہ ہیں اور اتنے لاکھ اتنے لاکھ اتنے لاکھ یہ تو ہم نے ایک ترغیب پیدا کرنے کے لیے سوزار کی ہے لیکن دیکھا جائے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو مالک غنیمت کن کو مل رہا ہے غنیمت کو مل رہا ہے جو شہید نہیں ہوئے اور جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے جان بھی دی اور مال بھی حاصل نہ کیا تو اس سے بنیادی بات معلوم ہو گئی کہ جہاد سے مقصود دنیا نہیں جہاد سے مقصود آخرت ہے جب جہاد سے مقصود آخرت ہے تو پھر اگر یہ دنیا کا جو مال ہے دشمن سے حاصل ہوا ہے مال نعمت تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام مزید ہے تو اس لیے اس کو انفال کہا گیا اور یہاں اس کے ساتھ جو اور بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے مال غنیمت کی تقسیم کا اصول اور جہاد کی بنیادی روح بیان فرمائی اور یہ بیان فرمائی اللہ نے کیوں یا سلون کا الفال صاحب کرام کے سوال پر اگر صاحب کرام میں اختلاف نہ ہوتا تو سوال کیوں کرتے اور اگر سوال نہ کرتے تو پھر قیامت تک کے لیے اصول کیسے بنتا تو قیامت تک کے لیے اصول بنا تو اس لحاظ سے موسن ہیں ہمارے صحابہ کرام نے سوال کیا اور سوال کی ضرورت کب پڑی جب اختلاف پیدا ہوا تو یہ اختلاف بھی لائے کے تحسین ہے اس لیے کہ یہ قیامت تک کے لیے اصول بنا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نبی علیہ السلاط والسلام کی جو اشتہادی غلطی ہے جو حضرت کا نسیان ہے اشتہادی غلطی بھی نہیں کہ جو نبی علیہ السلاط اسلام کا نسیان ہے یہ ہمارے یاد رکھنے سے بہتر ہے کہ وہ کیسے کہ اگر نبی علیہ السلاط اسلام کو نماز میں نسیان نہ ہوتا تو سعید صاحب کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا ہے اگر نبی علیہ السلاط والسلام سے نماز نہ چھوٹتی فجر کی نماز ایک سفر میں تھکاوٹ کی وجہ سے پورے لشکر کی چھوٹ گئی اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہوتی تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ جو نماز چھوٹ جائے اس نماز کو ادا کیسے کرنا ہے تو نبی علیہ السلاط والسلام کا نسیان بھی امت کے لیے رحمت ہے تو جس طرح نبی علیہ السلاط والسلام کا نسیان امت کے لیے رحمت ہے اسی طرح حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان پیدا ہونے والی کیفیات اور ان کا رجوع بھی امت تک احساس ہے کہ قیامت تک کے امت والوں کو معلوم ہو گیا کہ ضابطہ کیا ہے اصول کیا ہے تو وجہ اس کے کہ ان کی عظمت دل میں کم ہو صاحب کرام نے ان کی عظمت دل میں بڑھ جانی چاہیے اس حقیقت کے احساس کے ساتھ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی اصول بیان فرمائے پہلا اصول بیان فرمایا کہ تقوا اختیار کرو کہ دنیا پرستی دل میں نہ ہو کہ دل میں تقوی کی کیفیت ہو اللہ کے مقابلے میں کسی کا خوف نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو انجام کو سامنے رکھتے ہو اور دوسرا اصول بیان اور یہ تقوی جو ہے یہ تمام عبادات کی روح ہے بنیاد ہے کہ شروع ہی میں قرآن مجید میں شروع ہی سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے کس کے لیے دل متقین تقوی والوں کے لیے جو تقوا اختیار کرنا چاہیں متقی بننا چاہیں ان کے لیے یہ ذریعہ ہدایت ہے پھر آگے فرمایا ہے کہ اے انسانوں او بدو ربکم و اللہ الدی کلدی قبلکم لعلکم تتکوں کیا لوگوں کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ متقی بن جاؤ تقوا تمہیں نصیب ہو جائے اسی طرح دیکھ لیجیے قرآن مجید کہ اگر یہ کہ ایمان والوں کچھ و عالق مستیاب کما کچھ واریہ قبل لال لکم تک روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوا نصیب ہو جائے تو قرآن مجید میں تقوی کو بنیادی حیثیت حاصل اور یہ بات فرمایا کہ جن کو اللہ تقوا عطا فرماتے ہیں تو اللہ ان کے لیے فرقان پیدا فرماتے ہیں ان کے دل میں حق اور باطل کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے اندر حق اور باطل کی تمیز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو تقوا وہ کیفیت ہے کہ یہ تقوا کیا ہے انجام کا خوف جہاں انجام کا خوف پیدا ہوگا وہاں احتیاط بھی پیدا ہوگی اور وہاں لافرمانی سے اجتناب بھی پیدا ہوگا یہ فرمایا کا یہ بنیادی اصول ہے تقوا اس کو اختیار اور یہ کیفیت وہ ہے کہ جس کو کسی مرحلے میں بھی نہ چھوڑو اس سے مستقل وابستگی کہنی چاہیے دوسرا اصول بیان فرمایا کہ آپس میں معاملات درست رکھو اختلافات پیدا نہ کرو اور یہ جو اختلافات ختم ہوں گے آپس میں معاملہ درست ہوگا یہ تین باتوں سے ہوگا اخلاص سے سے اور اطاعت سے یہ تین باتیں ہوں گی تو اس سے باہمی اصلاح پیدا ہوگی اخلاص ایساد اور اطاعت اخلاص یا اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے رکھنا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے میں تو اخلاص کو اختیار کریں گے کہ نیت خالص اللہ کے لیے جب دیہات میں آئے ہیں تو نیت خالص اللہ کو خوش کرنے کی ہے تو پھر آپس میں اختلاف کیوں ہوگا جب سب اس نیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کو راضی کر تو اخلاق ہے ساتھ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے حقوق کو چھوڑ دینا یہ ساتھ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضرات صاحب رحم میں مہاجرین کے لیے بات بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے اخلاص کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے اور صحابہ کے رام رضوان کی جو دوسری جماعت تھی انصار انہوں نے ان کے لیے ایسار کیا کہ غزوہ کے اندر دیکھیے ہم تو ابھی دنیا کی حالت میں ہے زندگی میں ہیں دوسرے کا حق لینے سے گریز نہیں کرتے کہ جو دوسرا گاہک ہے اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہے جبکہ حضرات صاحب کرام لڑان کی کیفیت یہ ہے کہ زندگی میں نہیں موت کے لمحات میں جو بیزاری کی کیفیت ہے جب کوئی کسی کا خیال کر ہی نہیں سکتا اس کیفیت میں ایک قصبہ کے اندر ایک دیہات کے اندر پانی مانگا ہے آخری سانس ہے تو شہید ہونے والے نے پانی مانگا تو پانی پلا رہے تھے وہ جلدی دوڑے ان کی طرف اتنے میں ایک اور کی آواز آئی تو اس شہید ہونے والے نے موت کی کیفیت ہے فوراً کہا کہ جو آواز آئی ہے پہلے پانی اس کو پلا جب پانی دے کے وہاں پہنچے تیسری آواز آئی تو کہا کہ پہلے اس کو پہنچا دو دے دو تیسرے کے پاس پہنچے جب وہاں پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا دوڑ کے دوسرے کی طرف آئے ان کا بھی انتقال ہو گیا پہلے کی طرف آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا یہ ایسار کی کیفیت تو پہلی چیز اخلاص کہ خالص اللہ کے لیے کام کر دوسری چیز ایسار کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنا حق بچھوڑ جائے اس کو ترجیح دینا اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دینا اور تیسری یہ اکات کہ اپنی عقل کا استعمال کرنے کی وجہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا جب امیر کی اطاعت کریں گے تو باہمی اختلافات پیدا نہیں ہوں گے اور امیر کی اطاعت کس طرح ہوگی یہ شرط آگے آ گئی یہ وہ شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو بنیادی اطاعت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کا ذریعہ امیر ہے اور اگر امیر اللہ کی اطاعت کرنے والا نہ ہو اگر امیر نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا نہ ہو تو امیر قابل اطاعت نہیں رہے گا تو امیر کی اطاعت ہوگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں نبی عباس صلی وسلم نائب ہیں اللہ کے اور امیر جو ہے یہ نائب ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا اور اگر نائب جس کا نائب ہے اس کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ قابل اطاعت کیسے ہوگا تو اس امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو اطاعت یہی ہے کہ اپنی عقل کو تابع کر دیں اللہ کے حکموں کے نبی علیہ السلاط والسلام کے ذریعے سے اور اس کا جو ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کا نائب ہے تو جو حقیقت میں نائب ہو اس کی اطاعت کی جائے گی فرمایا کہ جب یہ باتیں پیدا ہوں گی تو خوش بخش معاملہ درست ہوگا پھر اس کے بعد یہ بات فرما دی کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں اگر ایمان والے ہو تو ان باتوں کو احتیاط کرو اب ذہن میں ایک بات پیدا ہو سکتی کہ جی ایمان والے کون ہو سکتے ہیں دوسرا جو اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ صحابہ کے رضی اللہ عنہم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اس کے معنی ان کا ایمان بھی قطعی نہیں ہے شکتی ہے ایک ہوتا ہے شک شک کیا ہے کہ دونوں میں برابر ہوں کہ ترجیح نہ دی جا سکے کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان والے بھی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان میں کمزور تو لفظ ان سے بات معلوم ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی بھی دور فرما دی اور ایمان والوں کی صفات بھی بیان فرما دی اور اشارت نے یہ بات بھی فرما دی کہ یہ ایمان والے کون سے ہیں جن کے مطابق تم نے اپنے آپ کو ایمان والا بنانا ہے وہ یہ صحابہ کے رام اللہ اللہ کی جماعت ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی خصوصیات بیان فرمائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ ایمان والے کون ہیں ان کے اندر پہلی صفت ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہو جب یہ اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف پیدا ہوگا پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا اخلاص کی کیفیت پیدا ہوگی اور یہ خوف کس انداز کا ہے تو یہاں واجلت فرمایا وجل خوف کے لیے قرآن مجید میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں لفظ خوف بھی استعمال ہوا ہے رحبت بھی استعمال ہوا ہے تقوا بھی استعمال ہوا ہے وجل بھی استعمال ہوا ہے وجف وجف بھی استعمال ہوا ہے خشیت بھی استعمال ہوا ہے خوشبو بھی استعمال ہوا ہے اور وجس بھی استعمال ہوا ہے تو یہ متعدد کریمات قرآن مجید میں خوف کے استعمال ہوئے لیکن یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ہر جگہ وہی لفظ استعمال ہوا ہے جہاں اس کو استعمال ہونا چاہیے تھا مناسب ہے تو یہ فصاحت و بلاغت کا اعلی نمونہ اب یہ قرآن مجید کے اندر جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ استعمال ہوا میں نے یہ گزارش کی ایک ہے رحبت اور ایک ہے تقوا پہلی بات تو یہ ہے کہ خوف عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں کہ کسی نقصان کا امکان ہو مستقبل کے حساب سے کوئی خطرہ پیش آنے والا ہو اس کی فکر کو خوف کیا کہ وہ کیفیت جو آنے والے نقصان کی وجہ سے پیدا ہو جائے یہ خوف ہے اور اگر اس سے بچنے کی کوشش کی جائے بچنے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو حضر کہتے ہیں کہ اگر احساس ہو جائے کہ یہ نقصان مجھے ہوگا اس کی وجہ سے اس احساس کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں یہ خوف ہے اور اس سے جو احتیاط کا رجحان پیدا ہوتا ہے تو اس کو حضر کہتے ہیں یہ ہے خوف اور حضر کی بات اور اگر دل کی کیفیت کسی ایسے نقصان پر پیدا ہو کہ جو نقصان ہو چکا ہو اس کو حزن کہتے ہیں لاہوف ناری ہی بلا ہم یا زنون کیا قیامت کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے خوف نہیں ہوگا حزن بھی نہیں ہوگا خوف کس بات کا نہیں ہوگا آنے والے عذاب کا خوف نہیں ہوگا کہ جو مجرم ہیں وہ تو کب کپا رہے ہوں گے اس بات پر کیا کہ عذاب میں ڈالے جائیں گے لیکن ایمان والوں کو اس بات کا خوف نہیں یعنی آنے والے خطرے کا احساس نہیں ہے ان کو اور ان کو حسن بھی نہیں ہوگا حسن ہوتا ہے جو چیز گزر گئی ہے اس کی وجہ سے جو دل کی کیفیت ہو اس نقصان کی وجہ سے جو دل کی ہے اس کو حسن کہتے ہیں اور اس کو ہم اپنی زبان میں غم کہتے ہیں تو غم نہیں ہوگا غم کس بات کا کہ دنیا کی زندگی میرے ہاتھ سے نکل گئی اب وہ پچھتا رہا ہو کہ ہائے کہ دنیا کی نعمتیں ہاتھ سے گئیں نہیں کوئی اس کا اس کو غم نہیں ہوگا یا خوش ہوگا اس بات پر کہ دنیا کی جو زندگی میری گزری ہے وہ میری آخرت بنانے والی زندگی تھی ایک ہے رحبت اور تقوا رحبت کہتے ہیں کسی غلط کام سے بچنا کسی کے عظمت کے احساس کی وجہ سے کہ غلط کام سے بچنا کسی کی عظمت کے احساس کی وجہ سے اور تقوا کہتے ہیں انجام کے خوف کی وجہ سے غلط کام سے بچنا اگر انجام کے خوف سے بچتا ہے تو یہ تقوا ہے اور اگر عظمت اور جلال کی وجہ سے عقیدت اور محبت کی وجہ سے بچتا ہے تو یہ رحبت ہے یہ جو میں اس کی مثال کرتا ہوں جس سے فرق بڑا واضح ہوگا ایک بچہ ہے لڑکا ہے باپ کے زیر کفالت ہے باپ بھی بڑا غسیل ہے دیکھتا نہیں نہ مجلس کو نہ محفل کو نہ گھر کو نہ باہر کو جہاں دیکھتے ہیں غصے میں آتے ہیں جوتی اٹھاتے ہیں پیٹے شروع کر دیتے ہیں ایسا غصے والا باپ لڑکا آ رہا ہے بری صحبت کی وجہ سے سگریٹ نوشی کی عادت سگریٹ اس کے ہاتھ میں ایسے دیکھتا ہے کہ سامنے باپ آ رہا ہے باپ کی جھلک اس کو محسوس ہوئی تو اس نے سگریٹ فوراً پھینک دیا تو یہ سگریٹ پھینکا اس نے کس لیے سزا کے خوف سے کہ اگر مجھے سگریٹ پیتے ہوئے باپ نے دیکھ لیا تو ابھی میری پٹائی ہوگی تو پٹائی سے بچنے کے لیے اس نے سگریٹ پھینکا ہے یہ تقوی ہے کہ خوف سے سزا سے یعنی انجام کا خوف سزا کا خوف اس کی وجہ سے کام چھوڑ دیا یہ تقوا ہے اور ایک آدمی برسر روزگار ہے بلکہ باپ سے بھی تعاون کرتا ہے باپ کے کی کفالت میں نہیں ہے بلکہ باپ سے بھی تعاون کر رہا ہے اب ظاہر باپ کا تو باپ سے تعاون کر رہا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ باپ تو پھر باپ تو نہیں رہے گا لیکن بہرحال مطلب یہ اس سے تعاون کر رہا ہے جب تعاون کر رہا ہے اس کے باوجود یہ صاحب اولاد ہے بڑا ہے بڑی عمر کا ہے سگریٹ پیتا ہوا آ رہا ہے سب نے باپ آتا ہوا نظر آیا تو اس نے سگریٹ پھینک دیا یہ باپ کیا کہے گا سگریٹ پی رہا ہے تو یہ جو اس نے سگریٹ پھینکا ہے یہ سزا کی وجہ سے نہیں یہ ادب احترام اور عقیدت اور محبت کی وجہ سے اس کی عظمت اور جلال کی وجہ سے اس کو رحمت دیں تو قرآن مجید میں اللہ رحم ہے کہ فتقون کہ اگر عظمت اور جلال کی وجہ سے غلط کام سے بچنا ہے تو عظمت اور جلال بھی اللہ کے اپنے دل میں پیدا کرو اور فتقون اور اگر سزا کے خوف سے بچنا ہے تو پھر اللہ کی سزا کو سامنے رکھو اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ ان کاموں سے بچو جس پہ سزا ہو تو لہذا تقوا بھی اللہ کا ہو راہبت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے اس کے ساتھ جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے واجی لفظ کے وجل خوف کے معنی میں استعمال ہوا کہ دل میں ان سے خوف پیدا ہوتا ہے دل جو ہے کب کبا ہوتے اس میں ایک ہے خشیت ذالی کریمن خاصی یا ربا کہ جنت کے حقدار انعام کے مستحق کون ہیں کہ جن کے دل میں خشیت ہو کہ خشیت کیا ہے کیا خشیت خشیت کے بعد پھر ہے وجل وجل کے بعد پھر ہے خوشو کہ خشیت کیا ہے خشیت ہے دل کے اندر عظمت اور محبت کی وجہ سے خوف کی کیفیت پیدا ہونا یہ خشیت کیا دل میں اللہ کا خوف ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کی رحمت اس کی عظمت کا احساس ہے اور پھر اس کا خوف ہے دل کے اندر اس کیفیت کو دل کے پھر کو خشیت کہ اور اگر اس کی وجہ سے یہ خشیت اتنی بڑھ جائے کہ کے کھڑے ہو جائیں کپ کپی کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو وجل کہتے ہیں اور اگر اس وجل کا اظہار ہو اعمال کے اندر جسم کے اندر آزاد کے اندر اس کو خوشو کہتے ہیں اس لیے فرمایا کہ قد الحل مین اللہ کی اون کہ یقیناً کامیاب ہیں وہ ایمان والے کہ جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرنے والے ہیں اور خوشو اختیار کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عبار حضرت فرمایا کہ خوشو کیا ہے فرمایا کہ نگاہ دائیں بائیں نہیں جاتی اور نماز کے اندر رفع دین نہیں کرتے کہ ولا یار فون کی سلاد یا خوشو والے وہ ہیں جو نماز کے اندر رفع دین نہیں کرتے کہ نماز کے اندر رفع دین نہیں کرتے آزاد بالکل ساکر قیامت کے دن فرمایا کہ خوشبو کی کیفیت ہوگی آوازیں بند دبی آواز گفتگو بھی کرے گا تو دبی آواز کے اندر کرے گا تو آوازیں بند یہ کس کی دل کی کیفیت ہے اور جس نے قیامت کے خوف میں ایک خوف وجف ہے ایک تو یہ وجل ہے ایک وجف ہے واؤ سے کے ساتھ وجب کیا ہے کہ وجب ایسا خوف کاری ہو جائے کہ دل دھڑکنے لگے دل کو قابو کرنا مشکل ہو جائے اس کو وجب کہتے ہیں قلوب واجفہ کہ قیام کے کیفیت یہ ہوگی کہ خوف کی ایک طرف تو آواز نہیں ہوگی دوسرا یہ ہوگا کہ خوف اتنا ہوگا کہ دل کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا دل کی دھڑک جو ہے وہ روکی نہیں جا سکے گی بے قراری کی کیفیت ہوگی اور ایک خوف جو ہے اس کو وجز کہتے ہیں وہ جیم سین وجز کہتے ہیں کہ وہ خوف جو دل میں محسوس ہو جس کو ظاہر نہ کیا جائے اس کو وجز کہتے ہیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو پہلی صفت بیان فرمائی ہے وہ ہے واجیرت قلوب ہوں کہ وج وج وجل کی کیفیت وجل کی کیفیت پیدا ہوگی ان کے دلوں کے اندر کہ اس کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور پھر یہاں یہ بات بھی لفظ ایزا یہ بات میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جہاں ان آتا ہے وہاں امکانی کیفیت ہوتی ہے جہاں ایزا وہاں قطع و یقینی کیفیت ہوتی ہے کہ ایزا ذکر اللہ ہوا قلوب کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دلوں میں یہ کب کبھی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے آثار جس کے اثرات جس پر بھی ظاہر ہوتے ہیں تو کب کبھی کی کیفیت رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں فرمایا کہ یہ کب ہوتے ہیں اضاف کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے مناسب کی بات یہ ہے ملازم کی بات یہ ہے کہ وہ جب تنہائی میں ہوگا اس میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی تنہائی میں ہوگا کیفیت پیدا نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کا تو کام لوگوں کو دکھانا ہے وہ تو دکھاوا کرنے والا ہے لیکن ایمان والا مجلس میں بیٹھا ہے تو اللہ کا خوف اس پہ تاری ہے اور اگر تنہائی میں گیا ہے تو اللہ کا خوف تاری ہے بلکہ تنہائی میں اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے مجلس کے مقابلے پھر یہ کہ منافق ہے اگر مجلس میں بھی اللہ کا خوف اختیار کرے گا تو یہ خوف اوپر سے اندر کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ کا خوف اوپر ہے لوگوں کا خوف اندر ہے کہ اللہ کا خوف اندر نہیں لوگوں کا خوف اندر اندر جو ہے لوگوں کا خوف ہے کہ لوگوں کو دکھانے لوگ کیا کہیں گے یس رقف امین اللہ یس یسخون امین اللہ کہا کہ وہ بد نصیب ہیں کہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے لوگوں سے ڈرتے تو لوگوں کا خوف اندر ہے اللہ کا خوف باہر ہے تو یہ باہر والا خوف اندر داخل ہوتا ہی نہیں جب اللہ کا مقابلے میں لوگوں کا خوف دل میں بھرا ہوا ہے تو اللہ کا خوف کہاں داخل ہوگا اللہ کا خوف تو وہیں داخل ہو کیونکہ ہر چیز داخل ہونے والی وہاں داخل ہوتی ہے جہاں آگے خلا ہو جب آگے خلا نہیں ہے تو داخل ہونے والی چیز کہاں داخل ہوگی یہ دیکھیے کہ پانی ہے آپ گلاس میں پانی ڈالنا چاہیں آپ گلاس کو الٹ کے الٹ کے اس کو پانی میں لے جائیں اس کو اب آپ دبائیں زور لگائیں زور لگائیں یہ گلاس نیچے نہیں جا رہا پانی اس میں داخل نہیں ہو رہا کیوں کہ اس کے اندر ہوا اتنی ہے ہوا بھری ہوئی ہے جب پانی کو اندر داخل ہوا نہیں ہونے دے رہی کیونکہ ہوا کے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تو پانی کہاں داخل ہوگا آپ نے تھوڑا سا گلاس کو ٹیڑھا کیا ہوا کو نکلنے کا راستہ ملا پانی اندر داخل ہوگی تو جہاں لوگوں کا دل لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا تو اللہ کا خوف داخل ہوگا جب دل میں اللہ کا خوف اللہ کا خوف دل میں کب داخل ہو جب لوگوں کا خوف بھرا ہوا ہے ہاں جب اللہ کا خوف بھر جائے گا پھر لوگوں کا خوف داخل نہیں ہو سکتا اور لیکن جب لوگوں کا خوف بھرا ہوا ہو تو اللہ کا خوف داخل نہیں ہو سکتا تو یہاں ایزا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر وقت اس کیفیت کے ہوتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہی کیفیت نصیب فرما دے الحمد للہ اللهم اللهم اللهم اللهم صل وسلم وسلم وبارك وبارك على على سيدنا مولانا محمد ربنا ولمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا يا حي قيوم برحمتك نستغيث المؤمنين والمجاهدين انصرهم ولا تنصر عليهم كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمت ہمارے درس کے مستقل ساتھی حافظ میون یون صاحب ان کے نانا جان کا انتقال ہو گیا ہے آپ ایک بار فاتح اپنی بار شاہ پڑھنے کا